يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر ومن اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون لوگ آپ سے نبی چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے وعدے کے وقتوں میں حج کے موسم کے لیے ہے احرام کی حالت میں اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو گھروں میں تو دروازوں میں سے آیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے چاند وقت اور ماہ و سال کے تعین کے لیے ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے چاند کے بارے میں سوال کیا جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس سے قرض وغیرہ کے وعدوں کی میعاد معلوم ہو جاتی ہے عورتوں کی عدت کا وقت معلوم ہوتا ہے حج کا وقت معلوم ہوتا ہے مسلمانوں کے روزے کے افطار کا تعلق بھی اسی سے ہے مسد عبد الرزاق میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے چاند کو لوگوں کے وقت معلوم کرنے کے لیے بنایا ہے اسے دیکھ کر روزے رکھو اسے دیکھ کر عید مناؤ اگر ابر و بارہ کی وجہ سے چاند نہ دیکھ سکو تو تیس دن پورے گن لیا کرو اس روایت کو امام حاکم رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے یہ حدیث اور سندوں سے بھی مروی ہے علی رضی اللہ عنہ سے ایک موقوف روایت میں بھی یہ مضمون آیا ہے آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے کہ بھلائی گھروں کے پیچھے سے آنے میں نہیں بلکہ بھلائی تقوے میں ہے گھروں میں دروازوں سے آؤ صحیح بخاری میں ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں یہ دستور تھا کہ احرام میں ہوتے تو گھروں میں پشت کی جانب سے آتے جس پر یہ آیت نازل ہوئی قیالسی میں بھی یہ روایت ہے انصار کا عام دستور تھا کہ سفر سے جب واپس آتے تو گھر کے دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے دراصل یہ بھی جاہلیت کے زمانے کے قریشیوں نے اپنے لیے ایک امتیاز قائم کر لیا تھا کہ اپنا نام انہوں نے حمس رکھا تھا احرام کی حالت میں یہ تو براہ راست اپنے گھروں میں آ سکتے تھے لیکن باقی کے سب لوگ اس طرح نہیں جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تھے وہاں سے آپ اس کے دروازے میں سے نکلے آپ کے ایک انصاری صحابی قطبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہی اسی دروازے سے نکلے اس پر لوگوں نے رسول اللہ سے کہا ہے اللہ کے رسول یہ تو ایک تجارت پیشہ شخص ہیں یہ آپ کے ساتھ آپ کی طرح دروازے سے کیوں نکلے انہوں نے جواب دیا کہ میں نے تو رسول اللہ کو جس طرح کرتے دیکھا کیا مانا کہ آپ حمس میں سے ہیں لیکن میں بھی تو آپ کے دین پر ہی ہوں اس پر یہ آیت نازل ہوئی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے بھی یہ روایت مروی ہے حسن بصیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں بہت سی قوموں کا یہ رواج تھا کہ جب وہ سفر کے ارادے سے نکلتے پھر سفر ادھورا چھوڑ کر اگر کسی وجہ سے واپس چلے آتے تو گھر کے دروازے سے گھر میں نہ آتے بلکہ پیچھے کی طرف سے چڑھ کر آتے جس سے اس آیت میں روکا گیا محمد بن کعب قرضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعتکاف کی حالت میں بھی یہی دستور تھا جسے اسلام نے مٹایا عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں لے مدینہ کا عیدوں میں بھی یہی دستور تھا جو اسلام نے اٹھا دیا پھر فرمایا اللہ کے حکموں کو بجا لانا اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک جانا اللہ کا ڈر دل میں رکھنا یہ چیزیں ہیں جو دراصل اس دن کام آنے والی ہیں جس دن ہر شخص اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور پوری پوری جزا اور سزا پائے گا